کی اس سے میں تیز بنا چاہتا ہوں آج جو سند بیان اس میں بھی اسی کو بیان کیا گیا ہے کیونکہ یہ بات چل رہا ہے یہ عنوان بیان چل رہا ہے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لباس حدثنا محمد بن بشار قال اخبرنا معاذ بن هشام قال اخبرني ابي عن قتاد عن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال كان احب الثياب الى النبي صلى الله عليه وسلم يلبسها الحبر حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو لباس میں سب سے زیادہ پسند منقش یمنی چادر ہوا کرتی تھی بعد یمن کے اندر جو ہے نقشیدار اور دار داری دار جس میں سب رقم کی داری ہوتی تھی جس کو کہتے ہیں لائن والی ایک سفید حصہ اور دوسری رائے جو ہے وہ سب رنگ کی ایسی لالی دار جو ہے سب چادر ہو یمن کی بنی ہوئی سوتی یا وہ جو ہے وہ کتان کی ہوتی تھی اس کو نبی کوئی لاسٹی پسند پر مانتی اس لیے کہ یہ سب کا لباس نظروں کا لباس بتایا گیا ہے بچوں کو چادر میں وہ نرمی بھی ہوتی تھی بناوٹ بھی اس کی عمدہ ہوا کرتی تھی اور سوتی ہونے کی وجہ سے نبی قریب شاسم کے جس میں مبارک کے لیے بہت زیادہ موزوں اور مناسب ہوتی تھی اس لیے نبی قریب شلاثر اس کو پسند کرنا پر اس یہاں استعمال ہوا کہ یہ یمن کی نقشیدہ اور سعودی سب رنگ کی یہ چادر وسلم کو لباس میں پسندیدہ تھی شروع بعد میں ایک روایت گزری تھی کہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کرتا پسند تھا بظاہر ان دونوں روایتوں میں تعارف سے معلوم ہوتا ہے اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ کرتا زیادہ پسند تھا اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ چادر زیادہ پسند تھی تو دونوں روایتوں تدبیر کی گئی جوڑا گیا فرماتے ہیں وہ بھی پسند یہ بھی پسند تو اس میں کوئی شکایت کی چیز نہیں ہے یا یہ ہے سلے ہوئے کپڑوں میں تو آپ کو کرتا پسند ہے اور قرضے کے کپڑوں میں یہ نمن کش چادر نبی کریم غریب کو پسند تھی یا یوں کہا جا سکتا ہے کہ لباس کے اپسان میں تو جو ہے وہ کرتا پسند تھا اور الوان یعنی جو کپڑے کی جو ذات ہوتی ہے جیسے بھی پڑتی ہے وہ پہننے میں اس کو کرتا پسند ہے اور ساتھ ہی ساتھ کپڑے کی جو قسم ہے اس اس کو سوٹ پسند ہے تحریکات پسند ہے یہ بولتے ہیں تو دونوں کی حیثیت الگ الگ ہے تو الوران کے اعتبار سے جو ہے وہ یمنی سب کی چادر پسند تھی اور جو تلاش اور تلاش کے اعتبار سے کٹنگ کے اعتبار سے کتا ہو سکتا ہے بارہ یہاں اسی روایت لائے حدثنا محمود بن رمضان قال اخبرنا عبد الرزاق قال اخبرنا سفيان عن قول النبي حيث عن ابي رضي الله تعالى عنه وانه قال رايت النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ساتھی وکال ابو جو ہے اللہ تعالیٰ میری روایت کرواتے کہ میں نے لگیے کری سل تعالیٰ مسلط کو دیکھا کہ آپ کے بہتری مبارک کے اوپر سو کر دے قصہ حجت الوداع کا حجت الوداع کے موقع پر انہوں نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو سرخ جوڑے میں دیکھا تھا پرماتے کامیا انزور یا بلی کے ساتھ یعنی وہ منظر جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس موقع پر دیکھا تھا آج تک میری نگاہوں میں ایسا تازہ ہے گویا اب بھی میں نبی ندیے کی مبارک بیٹیوں کی چمک دیکھ رہا وہ تھوڑا جو آپ نے پہنا تھا سرخا تو وہ آپ کی صاف کرتا تھا پیڑیاں نظر آتی تھی اور پیڑیوں کی چمک وہ بھی جو ہے وہ منظر روشنی میری نگاہوں کے سامنے بات مناتے ایسے ہوتے ہیں مدت گزر جاتی ہے اس کے باوجود آدمی کی نگاہوں میں وہ تازہ ہوتا ہیں یہاں پر یہ بتلانا چاہتے ہیں انہوں نے یہ سب جوڑے میں دیکھا وہ آج بھی میں آپ کی پیڑھیوں کی چمک کو دیکھ رہا ہوں باقی پیڑھیوں والے نا کہ اس روایت کی نقل کرنے والوں میں سے ایک وہ کہتے ہیں ہو رہا یہ جو سرخا جوڑا انہوں نے کہا وہ نہیں کہ اس لیے ان کو کہنا پڑا کہ حدیث پاک میں خالی سر لباس کی مردوں کے لیے ممانات آئی ہیں ویسے اس کا حکم بتلانے کے سلسلے میں فخاب میں اختلاف ہے احناف کے یہاں راج ہے اور یہ ہے کہ مرد کے لیے فتوے کے اعتبار سے تو یہ خالی سر بھی پہننا جائز بتایا گیا ہے لیکن تقوا کے اس کے خلاف کیا ہو رہا ہے رحمۃ اللہ علیہ یہی فتوا دیا ہے بارہ خالد سور کی مطلب کے لیے مانا چاہیے اور یہاں صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں نے کہیں صلاح اور سال علیہ وسلم کو سن کر جوڑا پہننے میں دیکھنے کا اس لیے نا جو بڑے محبت سے محمد ہیں کہ وہ جوڑا جو تھا وہ خالد سر نہیں تھا یمن پہلی دار تھا لائنی سوری اندر وہ سرخ اور سفید مخلوق تھا اور اس میں کوئی دراصل نہیں اس کی ہے یہ یمن کی سوتی سب سے یہ سوشل کی اسی طرح دھاری دار ہوا کرتی تھی ان کا نسل کی اسی جوڑے میں نبی کے ساتھی کو انہوں نے مضبوط حدثنا علي بن بن بن قال قال اخبرنا يونس عن عن عن اسرائيل ابي اسحاق البراء رضي الله الله الله تعالى عنه ما رايت احدا من من من الناس يعصم في رسول صلى عليه وسلم ان كانت جمته لتضرب قريبا منكبيه حضرت برائے نے ح رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ جو آج پہلی ہے یہ باب میں کہ میں میں سرخ جوڑے ملبوز کسی کو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے زیادہ حسین نہیں کوئی سرخ جوڑا پہنا ہوا ہے آدمی حضور سے زیادہ حسین میں نے نہیں دیکھا اور آپ کے جو پنچے تھے بعد وہ موڑوں پر آتے تھے اتنے لمبے بڑا یہاں کو حضرت رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ کو دیکھا ایسی حالت میں کہ آپ کے جسم مبارک کے اوپر دو سب رنگ کی چادریں تھیں بس یہ آپ سب لباس پہنے ہوئے تھے زیب تک کیے ہوئے تھے اس لیے اس روایت نے ذکر کیا ہے حدثنا عبد بن عبيد قال اخبرنا عفان بن مسلم قال اخبرنا عبد الله بن حسان القنبري عن جدتيه جحيبه وصفيه بنت حليبة عن قيلة بنت مخرمة رضي الله تعالى عنها وأن قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وعلي أسماء ملئی تئی کانتا پہ پڑھانا یہ جوان اپنی دونوں جدہ ایک تو ان کی نانی ہوتی ہے ایک ان کی دادی ہوتی ہے دونوں بہنیں ہیں اور کی بیٹیاں ان سے یہ نقل کرتے ہیں اور یہ دونوں عورتیں اس روایت کو نقل کرتی ہیں پہلا بنت مکرمہ رضی اللہ عنہ سے جو کہ حضرت پہلا بنت مکرمہ جو ہے انہوں نے ان دونوں کی پرورش کی تھی اور یہ تیلا جو ہے ان دونوں کی ان دونوں عورتوں کی ابا کی نانی جو تھی یہ نانی کے یہاں ان دونوں نے پرورش پائی تھی اپنی نانی سے جو صحابیہ ہیں ان سے اس روایت کو نقل کرتے ہیں حضرت قیدا فرما ہے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دیکھا ایسی حالت میں کہ آپ کے مبارک جسم پر دو پرانی چادریں اسمان سمرم کی جمع ہے ثمل پرانی چادر کو کہتے ہیں جو زیادہ استعمال کرنے کی وجہ سے گس گئی ہو اور ملیا کے مناسب کو کہتے ہیں چادر پر جو پہنی جاتی ہے تو جو پرانی چادریں آپ کے میں مبارک کے اوپر تھی جو رنگی ہوئی تھی لیکن زعفران کا اثر اس پر باقی یہ اس لیے کہا کہ زعفران سے رنگی ہوئی رنگے ہوئے لباس کو پہننے سے مردوں کو ممانت کی لیکن یہاں آپ نے جو چادریں پہن رکھی تھی کیونکہ اس پر زعفران کا اثر باقی نہیں رہا اس لیے کہ وہ ممانت نہیں رہی بارہ یہاں پہ اسی لیے لائے کہیں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اس لباس کا تذکرہ کیا گیا دیکھیے اگلی بار میں عمدہ قسم کی چادر بھی آئی یہاں جو ہے ایک پیٹی چادر کا بھی تذکرہ آ گیا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لباس کے معاملے میں کوئی اہتمام نہیں جو اللہ تعالیٰ نے سب فرما دیا اس کو آپ استعمال فرماتے ہیں کبھی تو عمدہ لباس بھی آپ نے جب تن فرمایا ایک مطلب ایک لباس آپ نے تیئیس دے کر اور وہ آپ نے تن فرمایا اور یہ معمولی لباس بھی اصل جو ہے اگر لباس پہن کر عمدہ لباس پہن کر آدمی کی طبیعت میں کوئی فخر اور غروب پیدا نہ ہو کوئی اس کی بات نہیں اللہ نے اگر دی ہے کو پہن سکتا ہے اور اگر ان کا لباس پہن کر طبیعت کے اندر اگر غرور آتا ہے کبر آتا ہے جسے لباس کی وجہ سے آدمی دوسروں کو فقیر سمجھتا ہے تو پھر ایسا لباس اس کے لیے کا کرتا بنتا ہے یہ یاد معمولی لباس کا بھی ہے بعض لوگ معمولی لباس پہن کر بھی اپنی توازوں کا جو ہے شو کرنا چاہتے ہیں اس کو بھی شریعت پسند نہیں کرتی بہرحال کوئی بھی شکل تو ہو شریعت کی ہدایات کے خلاف نہیں ہونی چاہیے معمولی لباس ہو اگر اس کے اندر آدمی واقع کی وجہ سے خاکساری کی وجہ سے اس معمولی لباس کو جگہ بند کرتا ہے پسندیدہ کوئی غلط کی بات نہیں ہے پر یہاں حضرت قیلا بن محرمہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دو پرانی چادریں پہنے ہوئے دیکھا اور ان کو زعفران سے لگی ہوئی تھی اور زعفران کا رنگ اڑا ہوا اب یہاں راوی یوں کہتے ہیں کہ اس حدیث میں قصہ بھی قصہ اس میں جو ہے وہ یہ ہے آگے اس کا تذکرہ اور کی طرف اشارہ آئے گا ایک آدمی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس آیا جب یہ وہاں موجود تھی یہ قیلا رضی اللہ تعالیٰ نا اس نے آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سلام والے کا رسول اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا جواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو علیہ السلام ورحمۃ اللہ اور پھر یہ کہتی ہیں حضرت قیلا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسی لباس معمولی چادریں پہنے ہوئے بہت غریبانہ انداز سے بیٹھے ہوئے تھے اور کا مطلب یہ ہے کہ آدمی اپنے گھٹنوں کو کھڑا کر لے اور ہاتھ سے ہلکا بنا لے تو گیا بڑی آزانہ اور غریبانہ شخص تھی حضور اکرم رقم کی اس حیت کو دیکھ کر حضرت فرما کیے کہ میرے اوپر ایک رو تاری ہو گیا اور میں لگی حضور رہیم کے پاس بیٹھے ہوئے ایک آدمی نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے عرض کیا اللہ کے رسول یہ بیچاری کام ہو رہی ہے کہ گلی بڑی مسکین جو ہے وہ کام ہو رہی ہے تو کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میری طرف دیکھ کر فرمائے سکون کرو تاکہ اتنا فرمائے سے بس وہ میرا خوف دور ہو گیا اور میرا میرے جسم کے اوپر اللہ اللہ کا کبھی کی وہ حدثنا قتيبة بن سعيد قال أخبرنا بشر بن المفضل عن عبد الله بن عثمان بن خير حسين عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وعنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليكم بالبياض من الثياب ليلبس أحياؤكم وكفروا ثياب موتاكم فإنها من خير ثيابكم حضرت اللہ کا بات رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم سب آپ کو لا دیکھیں یہاں حضور کا ارشاد نقل کرتے ہیں حالانکہ پوری کتاب جو ہے وہ تو نبی کریم کنی کے شمائل کو بیان کرنے کے لیے ترتیب دی گئی ہے تو حضور کیا پہنتے تھے آپ کا عمل کیا تھا وہ آنا چاہیے تھا لیکن یہاں اس حدیث کی شرح کرتے ہوئے شاہی شاہین نے لکھا ہے کہ نبی کریم سلاسن کا سفید لباس کی ترجیح دینا یہ خود دلیل اس کی کہ آپ سلاسن نے استعمال فرمایا ہے یہاں کے بخاری شریف کی روایت ہے کہ آپ سلاسن نے سفید لباس استعمال فرمایا یہاں حضور فرماتے ہیں کہ سفید لباس کو لازم پکڑو تم میں جو زندہ لوگ ہیں وہ بھی سفید پہنے اور اپنے مردوں کو بھی سفید ہی کپڑوں میں کفن دیا کرو بھائی نہ خیر کے اس لیے اس لیے تمہارے بہترین کپڑوں میں سفید کپڑا جو ہے وہ بہترین بات ہے حضرت محمد مشاری کالا اب رحمد مزید کالا ان سفیاب نبی محمود محمود نبی شبیبی عن سمرة بن جندب رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البسوا البياض فإنها أطهر وأطيب وكفنوا قيام وقاتل یہ بھی قولی روایت ہے آپ کا ارشاد نقل کیا حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سفید لباس پہنو کیوں فإنها أطهر وأطيب وہ پاک بھی ہے اور عمدہ صاف بھی ہے پاک صاف اس لیے کہا کہ رنگین کے مقابلے میں سفید لباس جو ہوتا ہے وہ میل کو جلدی سے قبول کر لیتا ہے اور اس میں ذرا سا بھی میل لگ جائے تو بالکل نمایاں نظر آتا ہے جس کی وجہ سے آدمی اس کو توڑنے پر مجبور ہوتا ہے جبکہ رنگین لباس میں تھوڑا بہت میل لوگوں کو پتا چلتا نہیں ہے اور آدمی اس کے دوڑنے کی طرف جنگ بھی نہیں دیتا تو خلاصہ یہ ہوا کہ سفید دماغ پر میل نظر آنے کی وجہ سے وہ بار بار دھویا جاتا ہے بار بار دھویا جائے گا تو پاک بھی ہوگا اور صاف بھی ہوگا رنگین کے مقابلے تیل کیا ہوتا کو اور اسی سفید لباس میں اپنے مردوں کو بھی کفن دیا گیا کفن ویسے تو رنگین بھی دیا جا سکتا ہے لیکن سفید کفن کو مستحب قرار دیا گیا ہے حدثنا احمد بن بن بن قال قال قال اخبرنا اخبرنا ابي المصعب عن عن بنت رضي الله الله الله تعالى عنها خرج رسول صلى عليه وسلم ذات وعليه ملك الشعر حضرت رضی اللہ تعالیٰ نے کی ایک دن نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم صبح ہو یعنی فجر کی نماز کے بعد طلوع آفتاب سے پہلے باہر تشریف لائے حالیہ کا آپ کے بدل مبارک کے اوپر کالے بالوں کی چادر تھی لونگی وہ کالی کم دوبارہ یہ کالے بالوں سے بنی ہوئی چادر آپ جگہ تم کیے ہوئے تھے یہ بھی چونکہ آپ کا ایک لباس تھا اس لیے اس کو یہاں پر انہوں نے ذکر کیا ہے حضرت یوسف صاحب کالا قبرانا وکیل کالا قبرانا یوسف نبی صاحب ان شادی نبیرت میں شوبت انبی رضی اللہ تعالیٰ ان النبي صلى الله عليه وسلم لبس جبة رومية طيبة أميت حضرت وہ شعبہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی تعالیٰ علیہ وسلم نے روم کا بنا ہوا ایک جبا جو ہے جو تنگ اچھی والا تھا زیب فرمایا یہ اصل تو بعض میں آتا ہے شام کا بنا ہوا تو اس زمانے میں شام کا بول صلاحوں کے زمانے میں رومیوں کے ماتحت تھا اس لیے وہ شامی بھی کہا جا سکتا تھا اور رومی بھی کہا جا سکتا تھا بہرحال یہ سفر میں آپ کا سفیر لباس رہنا تھا کبھی سفر میں سفر کی ضرورت کے پیش نظر آدمی کو اپنے لباس میں کچھ تبدیلی کرنی پڑتی ہے شام کو ایک آدمی ہے کہ اپنے گھر پر رہتے ہوئے تو سفید لباس استعمال کرتا ہے لیکن سفر کی ضرورت کی وجہ سے وہ بھی استعمال کرتا ہے یہ اور ضرورت ہے کچھ عام طور پر ایسا لباس ہے جو زیادہ جیبیں نہیں ہوتی سفر میں کوئی زیادہ جہب والا استعمال کرتا ہے مطلب یہ ہے کہ سفر کی ضرورت کے پیش نظر اگر لباس میں کوئی خاص تبدیلی کر لی جائے اس کی بتا کے اندر اس سفری ضرورت کو پورا کرنے کے لیے تو کوئی حرض کی بات نہیں لگی یہ کہیں صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ رومی جبا جب تک فرمایا تھا جس کے آستین تنگ تھی اسی لیے حضرت مبینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اسی روایت میں ہے کہ وہ دوسرا سے بتایا حضرت کے لیے تشریف لے گئے اور اس کے بعد حضرت مبینہ حضور کے خزائے حضرت سے فارغ ہونے کے بعد پانی لے کر کے وضو کرانے کے لیے پہنچے جب حضور صلاح وضو فرمانے لگے منہ دھونے کے بعد جب ہاتھ دھونے کا وقت آیا تو ہاتھ تو کوہنیوں پر دھوئے جائیں گے آج نے چڑھائی لیکن تنگ ہونے کی وجہ سے اوپر تک چڑھی نہیں تو فکر یہ ساس نے اندر سے ہاتھ نکال کر کے دونوں ہاتھوں کو جویا بارہ یہ ایک تو یہ تبوک کا جو سفر ہوا تھا جو ہے تبوک کا اس موقع پر یہ واقعہ پیش آیا اور دوسری اس سے ایک مسئلہ یہ بھی نکالا کفار کے بنے ہوئے کفار کے ملک میں بنے ہوئے کپڑے اس کو اکثر نو دھوئے وغیرہ بھی استعمال کیے جاتے جیسے چائنیز کپڑے آتے ہیں میڈ ان چائنا وہاں پر مسلمان جو گاؤں جو بنا کر دیتے ہیں مسلمان تو ہے نہیں اب وہاں کا نیا کپڑا ہے تو آپ اس کو کھول کر کے استعمال کرنا چاہیں تو ہونا کوئی ضروری نہیں ہے جب تک اس کی ناپاقی کا یقین نہ ہو کسی وجہ سے اگر مسلم وہ اس پر ناپاکی کی تو چاہیے ورنہ میں باہر اس بنیاد پر کہ بھائی وہ کافروں کے ہاتھ کا بنا ہوا ہے اس لیے جب تک کہ دور میں لیا جائے وہاں تک پہننا نہیں چاہیے یہ بات تھی پھر اس طرح نبی یہ کہیں ساتھ میں اس کو بھی استعمال کر مسجد میں اے سی لگانا کیسا لگا سکتے پیش آیا کے پنکھے لگنا چاہتی ہیں لوگوں میں بہت سب کام آپ جان سلاسن کے بعد دکھائے جاتے ہیں حضرت سلاسنگا کے موقع پر جب ہم نے مبارک کے بعد منڈوائے تھے تو حضرات صحابہ کے درمیان تقسیم فرمائے کہ سمجھ سبھی کے ساتھ کسی کے پاس ہے اس کا انکار کرنے کی ضرورت نہیں ہے کھانا کھا کر انگلیاں چاٹنا سنت ہے یا کھانا سنت ہے کہ انگلیوں سے اردو سواس کھانا بناؤ کروا دیتے چاٹنے میں پہلے درمیانی پیڑیے پھر ہوگا اختلاف چاٹا کرتے دھوکے سے قرض وصول کرنا اطلاع دیے بغیر پیسہ ہے بس وہ کرد ادا نہیں کرتا اپنے وعدے کے مطابق تو اس کو جس طرح بھی پتہ ہو سکتے جیب میں سے بھی لے سکتے ہیں اس میں دھوکا دھوکا تو نہیں ادا کرتا یہ کام بیچارا تو اپنا آپ کو ہو جائے گا لیکن یہ یاد رکھنا قرض قرض کا مطلب یہ کہ آپ نے نقد رقم کسی کو دی ہے اور ایک یہ ہے کہ آپ نے کوئی مال بھی چاہے ہوگا مال ادار جائے بیچا ہے تو اس میں جو وعدہ کیا ہے دو مہینے کے بعد ادا کروں گا تو دو مہینے سے پہلے آپ لے سکتے ہاں دو مہینے پورے ہو گئے اور نہیں لے تو وہاں کی سے دیا جاتا اور قرض نقل رقم جو کسی کو دی جاتی ہے تو بھلے اس میں آپ نے یوں کہا ہے اس نے وعدہ کیا دو مہینے بعد ادا کروں گا تو آپ کو چاہیے کہ دو مہینے بعد آپ کل بھی مانگنا چاہیں تو مانگ سکتے ہو اس میں نہیں مانتے آپ کوئی مان کے چاہو کل مانگے گے تو اگر دو مہینے کا بات ہے اس سے پہلے وہ نہ کہہ سکتا ہمارے گھر میں کتمل اور میں یہ اتنا گلے کھا والوں کے اسے گھر مان پیے نہیں ہوئی نہ سمجھ میں گھر کھا کسی کے یہاں انتقال ہو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 تمام مہمان میں خلاف اتباع اور احتساب ایک سے ہمیں ہمارے اعلان اور تمام کو صحت سلامتی دنیا متعدد کونیا بنائیوں کے علاوہ ہماری تمام ضروریات کی اللہ اپنے بنانے کی حفاظت کرنا ہمیں کسی کا محتاج نہ بنا ہماری اولادوں کو نام کیا آمان صالحہ اور اللہ ہماری احما انہوں نے نام دیا نے برے کرداروں کو تھا برے و کا بری صحبتوں پورے ماحول کے برے لوگوں کی عادتوں کا نشانہ بننے سے اللہ ان کی اپنی شانیت سے اللہ ان کی تربیت فرما کر ان کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک ہمارے دلوں کا سلوک ہمارے لیے جائزہ اور ہماری نیو سے بڑھ سکتے بنایا اللہ ہمارے بیماروں کو کام سہجا آج میرا سمیوا لاپروان ہوئی مقروضوں کے شکلیں پیدا فرما پریشان والوں کی پریشانیوں کو دور فرما حاجت مندوں کی حاجتیں پوری فرما قید و بس میں محفوظوں کو رہائی فرما مقدمات میں محفوظوں کو غریب فرما اللہ جو جس مصیبت میں گرفتار ہے اس سے نجات لاپرمان فرما اللہ اس نکاح میں ایک دوسرے کے حقوق کی ادائیگی کا زیادہ سے زیادہ اہتمام سی کما کر آپس کی اکتلکیوں سے نیٹو اور بلائی کے کاموں میں ایک دوسرے کا مددگار اور گناہ اور برائے کے کاموں سے ایک دوسرے کی حفاظت بنا جوانی زندگی کی حقیقی مسلطوں کے اللہ ان کو مالا مال سما کر خوشگوار اور قابل رش جوانی زندگی عطا فرما اس نگاہ کو نگاہوں اور شرمگاہوں کی عزت و عزمت و باقی کی اور اولاد صالح کے وجود میں آنے کا ذریعہ بنا ان کی روزیوں میں بھی نکاح کی عمروں کو پہنچ چکی ہیں لڑکے ہو یا لڑکیاں سب کو سارے جوڑا فرما کر نکاح کی صورتیں پیدا فرما حضور پاک ساتھی کا عمر بھی جہاں کہیں بھی ہو اللہ اس کے ایمان و اسلام کی جان و مال کی عزت و آبرو کی پہل و عیال کی تجارت و تلاش و کاروبار کی ہر چیز کی پورے پوری حفاظت فرما اللہ تیرے حبیب پاک خیر اور ہمیں اور عبادت فرمانے میرے تمام بندوں کی ملازم پوری فرمانے سپنا ابن کا سمی بلائی وتب علينا انك انت التواب الرحيم صلى الله على خير خلقه سيدنا ومولانا محمد واله واصحابه اجمعين برحمتك يا رب